لیٹ بند ہو پڑھ رہی ہیں جی جی

فائنل ہو گئے ہیں چودہ ختم ہو چار ختم ہو گئے پانچ سورج کا پانچ بار کو اور سپارے کا نو بار کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا بَنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اذ کربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين وطلو تلاوت کی اور تلاوت کیجیے علیہم ان پر ابن آدم آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں دو بیٹوں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی انہیں خبر ان پر اطلاع کیجیے بالحق برحق ٹھیک ٹھیک درست جی۔ اور ان پر تلاوت کیجیے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی خبر حق کے ساتھ اذکر ربا جب کربا کربا دونوں دونوں نے نے قربانی قربانی قربانی ان کی قربانن کرب قبول کی گئی قبول قبول کی کی کی کی گئی گئی کر لی من احدہما دونوں دونوں میں میں سے سے سے سے سے ایک ایک ایک ایک طرف طرف طرف ولم يتقبل من دوسرے دوسرے سے جب ان دونوں نے قربانی کی تو ایک کی دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول کر دی گئی قبول نہ کی گئی کالا کالا کالا لگا میں تمہیں قتل کر دوں گا لَأَقْتُلَنَّكْ میں ضرور تمہیں قتل کر دوں گا کالا اس نے کہا انما بے شک بے شک بے شک یا تکبل اللہ ہو اللہ قبول اللہ قبول فرماتا ہے من المتقین متقین کی طرف سے پرہیزگاروں کی طرف سے نے کہا کہ بے شک اللہ قبول فرماتا ہے پرہیزگاروں کی طرف سے لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین لائم بسطتا لائم ضرور ان اگر لا ان ضرور بسطتا تو نے بڑھایا الیہ میری طرف میری طرف میری طرف یادہ کا اپنا ہاتھ ضرور اگر تو نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا لے تک تولا نہیں تو مجھے قتل کر تاکہ تو مجھے قتل کر مانا بے باسطین یدیا میں اپنا ہاتھ بنانے والا نہیں میں اپنا ہاتھ بنانے والا نہیں ہوں الہی کا تیری طرف لے آکر تو لا کہ میں تجھے قتل کر دوں انی بے شک مجھے بے شک میں بے شک میں اخاف اللہ اللہ سے ڈرتا ہوں رب العالمین ضرور اگر تو نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا کہ تو مجھے قتل کر دے تو میں اپنا ہاتھ تیری طرف بڑھانے والا نہ ہوں نہیں ہوں کہ میں تجھے قتل کر دوں میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں انی ارید و انتبو اب اسمی و اسم کا فتکون من اصحاب النار و ذالک جزاء الظالمین انی بے شک اریدو ارادہ رکھتا ہوں ان کے تبو تو گرفتار تو گرفتار ہو جائے تو اٹھائے تبو تو اٹھائے بے اسمی میرے گناہ میرے گناہ کو بھی و اسمی کا اور اپنے گناہ کو بھی فتکونا من اصحاب النار اس کو ہو جائے دوسروں سے دوسروں سے دوسروں میں سے بے شک میں ارادہ رکھتا ہوں کہ تو اٹھائے میرا بھی گناہ اور اپنا بھی گناہ تو ہو جائے آگ والوں میں سے اور یہی سزا ہے ظالموں کی اس کی اس کے نفس فتوعت پس آسان کر دیا لہو اس کے لیے نفس ہو اس کے نفس نے قتل آخی ہے اپنے بھائی کا قتل فقتلہ اس نے اس کو قتل کر دیا پس بخا پس ہو گیا پس وہ ہو گیا من الخاسرین سرف والے پاس آسان کر دیا اس کے لیے اس کے نفس نے بھائی کو قتل کرنا تو اس نے اسے قتل کر دیا پس وہ ہو گیا خسارہ پانے والوں میں سے فباس اللہ غراب یب حسو فی اللہ سے لیوری ابو سے بیواری سو اتاقی فالا یا ویلتا آجستو آجستو ان اکون مثل حاز الغراب فعواری سو اتاقی فاصبح من النادمین

جواری چھپائے کیسے چھپائے سوا تاخی اپنے بھائی کی لاش کو کالا کہنے لگا یا بھائی لتا افسوس یا بھائی لتا ہائے افسوس آجز تو میں آجز آ گیا ان اکونا کہ ہو جاؤں مثلا حاضر غراب اس کوے کی طرح فہواری سوت آخی بس میں چھپا دوں اپنے بھائی کی لاش کو پس بہا من النادمین پس وہ ہو گیا شرمساریوں میں سے ندامت پانے والوں میں سے پس بھیجا اللہ نے ایک گواہ ڈیٹتا تھا زمین میں تاکہ وہ اسے دکھائے کہ کیسے وہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے وہ کہنے لگا کہ ہائے افسوس کہ میں آج آ گیا اس بات سے بھی کہ میں ہو جاؤں اس کمی کی طرح بس میں چھپا لیتا اپنے بھائی کی لاش کو بس ہو گیا ندامت پانے والوں میں سے میں نجل ذالک كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون من أجل ذلك من أجل ذلك

فیل لار زمین فکا بے شک وہ یوں ناس جمیعا ومن احیاها فکا انما فکا انما فکا انما فکا انما فکا انما فکا انما فکا انما فکا انما فکا انما فکا انما فکا انما فکا انما فکا انما فکا انما فکا انما فکا انما فکا انما ولقد جاءتهم رسلنا اکثر

قتل کیا کسی جان کو بغیر کسی جان کے یا زمین میں فساد پھیلانے کے تو یوں ہے کہ اس نے قتل کیا دیا سارے لوگوں کو اور جس نے اسے بچا لیا تو وہ اس طرح ہے جیسے اس نے بچا بچا لیا سارے لوگوں کو اور بلا شبہ ان کے پاس آئے ہمارے رسول صاحب سے بے شک ان میں سے اکثر اس کے بعد زمین میں حد سے گزرنے جی۔ والے انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم انما جزاء الذين يحاربون الله جو جنگ کرتے ہیں اللہ سے ورسولہو ورسولہو رسول سے رسول سے رسول سے ویسعونا کوشش کرتے ہیں فلاردے فسادن زمین میں فساد پھیلانے کی ان یقتلوا قتل کیے جائیں او یسلبوا یا سولی چڑھا یا سولی چڑھا دیے جائیں مسلوب کر دیے جائیں او تقطع ایدیہم وارجلہم یا قطع کر دیے جائیں کاٹ دیے جائیں ایدیہم ان کے ہاتھ وارجلہم من خلافن الٹی طرف سے مخالف طرف سے او یونفاؤ من اللہ یونفاؤ نکال دیے جائیں جلا وطن کر دیے جائیں من اللہ زمین سے ذالکہ یہ اس لیے کہ لہم خزیون فی الدنیا ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ ان پر تقدیر پوری ہو جائے بس جان لو کہ بے شک اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے تلاوت کے کے کے کے ان ان ان پر آدم دونوں دونوں بیٹوں بارے میں میں سچائی سے سے آپ ساتھ جب جب قربانی قربانی دی نے بس قبول کیا ایک ایک کی کی کر لی گئی اور نہیں قبول کی گئی کہ میں تمہیں

بس اسباح بس وہ ہو گیا خسارہ پائے ہو گیا بس اللہ نے بس اللہ نے بھیجا کہا زمین میں جو زمین کو جو زمین میں جو زمین میں جی؟ اسے دکھائے اسے دکھائے بسم اللہ الرحیم اسی وقت سے ہم نے لکھ دیا بنی اسرائیل پر کہ نے قتل کیا کسی جان کو بغیر کسی جان کے فساد کرنے کے زمین میں بس بے شک وہ یوں ہے جیسے اس نے قتل کیا تمام لوگوں کو اور جس نے اسے زندہ چھوڑا بس بے شک اس نے زندہ بس وہ بے شک یوں ہے جیسے اس نے تمام لوگوں کو زندہ چھوڑا اور بلش با ان کے پاس ہمارے رسول آئے واضح نشانی کے ساتھ پھر اکثر پھر بے شک اکثر ان میں سے اس کے بعد زمین میں ضرور حد سے ciudad del mundo. سب رکھ delgadita. Sí, ¿Y de Isa? ¿School? No, está el mago, tiene. El chavo. Este es Shirley. یہ یہ یہ کس کس نے نے شروع شروع دعا ہے لکھی ان الملك المهيمن جل عظيم الملك یعنی کہ بس ابنی تجدنی ان المعبود لا تعبود سوائی ان الجبار بس ابنی تجدنی ان علی العبد ارحم من اخیه و من ابوائه بس ابنی تجدنی تجدنی فی سواد اللہ لی عبدی قریبا من کا بس ابنی تجدنی تجدنی فی سجود کا حین تدو و حین تکوم و بس ابنی تجدنی تجدنی راحمن برن رہو بکل الخلق فاطلبنی تجدنی تجدنی واحدن فردن عظیما کثیر الخلق فاطلبنی تجدنی تجدنی مستغاثن لی مغیثن انل کا حار فاطلبنی تجدنی ارحم من عبادی من آسانی اہل منہ فاطلبنی تجدنی تجدنی واسعن للخلق غیری انل مذکور فاطلبنی تجدنی اذا اللہ فان نادانی قدیمن

اتعرف من يكون للشيء غيري يكون فيكون فاطلبني تجدني اتعرف ساترا للغير غيري انا ستار فاطلبني تجدني فإن هو تاب تبت عليه عندي انا التواب فاطلبني تجدني ومن مثلي وإن يكون مثلي فليس يكون فاطلبني تجدني هلما إلي لا تقصد سوائي انا المنان فاطلبني تجدني أتذكر ليلة ناديت سرا ألم أسمعك فاتركني تجدني فلا ينجيك يا عبدي سوالي من النيران فاتركني تجدني أهل في الخلق من يأتي جديلا أهل في الخلق من يأتي جديلا سوالي سوائی لیسا فتلبنی تجدنی آتا رفو غافران لے دم غیری فن الغفار فتلبنی تجدنی واقلم من يتوب إلي خوفا للإقدام فاطلب لي تجدني واقلم من يريد بالله تابعا الوهاب فاطلب لي تجدني صابر للعباد ولا والي عذاب الحشر فاطلب لي تجدني تعذبني ولم تراك تمسني ولست تراه فاطلب لي تجدني لي الاعلى والنعمى وابدي

فتبنی فتبنی تجدنی تجدنی وما الدهور وقبل قبل وبعد الموت ان الوهاب یا عبدی العهد الفرد المدبر فوق مرد بلا تکلیف فتبنی تجدنی الرب الذي لا ظلم عندي ولست منك لا قربوں و بعد کا قرب القوصفات تو بھی تجدنی احبو کا کل وقت بوجھ ہے احسن من اللطاف فتبنی تجدنی خلق تو محمد نورا قدیما لہو بشراہ فتبنی تجدنی و یشفا بالخلائق یوم حسن و یشفا فیہ فتبنی تجدنی سریانی سریانی زین رہی ہے لوگ

ٹھانے

پکچر بنا لینا ہے کبھی لکھ لینا ہے کاپی پہ کیونکہ یہ پھر ملتی نہیں ہے ہو گیا ٹھیک جی ٹھیک ٹھیک اس پہ پیج کسی کتاب ہی کس طرح ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ جی سکان الحب کا ساتھ مثالی نہیں سکان الحب کا ساتھ مثالی فی فقلت لحمرتی فقلت لحمرتی نحوی تعالی سکان سکان الحب کا کاسات الوصال فقلت لحمرتی نحوی تعالی سعد و محشت لنحوی فی گوس سعد و محشت لنحوی فی گوس سعد و محشت سعد و محشت لنحوی فی گوس لنحوی فی گوس سعد و محشت سعد و محشت یہ کل ہو گیا یہ یہ ہو گیا دعا یہ کل پورا ہو گیا اتریہ کرنا پورا تھا نام بہت بہت اچھا لینا بھی تھی دو سے اب تو لی پہن تو پہن تو پہن تو بسو کر پہن تو پہن تو پہن تو پہن تو بسو کر پہن بہن بہن پہن تو بین الموالی پہن تو بسو بین الموالی فہم تو بے سکرتی بین الموالی فہم تو بین الموالی فکل تو لے سائر لکتا بلمو فکل تو لے سائر لکتا بلمو لے سائر الاکتاب لے سائر الاکتاب لمو لمو فکل تو لے سائر الاکتاب لمو فکل تو لے الاکتاب لمو فکل فقلتو لسائر الاکتاب لسائر الاکتاب لمو لمو فقلتو لسائر الاکتاب لمو فقلتو لسائر الاکتاب لمو فقلتو لسائر الاکتاب لمو فقلتو لسائر الاکتاب لمو بحالی ودخلو انتم رجالی بحالی ودخلو انتم رجالی فقلت لسائر الاقطاب لم فقلت لسائر الاقطاب لم فقلت لسائر الاقطاب لم فقلت لسائر الاقطاب لم لسائر الاقطاب لم بسائر الاقطاب لم لسائر لسائر الاقطاب لسائر الاقطاب لم لم بحالی ودخلوا انتم رجالی بحالی ودخلو انتم رجالی فقلتو لسائر الاقتاب لمو فقلتو لسائر الاقتاب لمو فقلتو لسائر الاقتاب لمو فقلتو لسائر الاقتاب لمو وَقُلْتُ لِسَائِرِ الْأَكْتَابِ لُمُّ وَقُلْتُ لِسَائِرِ الْأَكْتَابِ لُمُّ بِحَالِي وَدْخُلُوا أَنْتُمْ رِجَالِي بِحَالِي وَدْخُلُوا أَنْتُمْ رِجَالِي

لسائر لکتاب سارے کتبوں سے سائر سارے سارے اور میں نے سارے آج سارے کتبوں کو لمو عزم کرو تم بھی عزم کرو تم ارادہ کرو بے حالی ود خلو میرے حال میں داخل ہو جاؤ ان تم رجالی تم میرے بندے ہو میرے ساتھی ہو کتب گاہ نے اولیاء اولیاءجی مرتبہ ہوئے کتب ابدال مسلم مراتب غوث یہ اولیاء مراتب ہوتے ہیں اسی کتب مرتبہ بھی کتب نجم کتاب رینک جیسا آتا ہے نا یہ رینک ہے اولیاء اللہ ایک یا دو ابدال تو تلے ابدال تو یہ ابدال تو تلے تلے کتب بھی ایک دو نے تو دال بھی کوئی ایک دو نہ پوری دنیا دے ایک ٹائم جی۔ اچھا ایک ٹائم وکل تو لے سائر لکتاب الام وکل تو لے سائر لکتاب الام میں نے کہا سارے خطبوں کو میں نے کہا سارے خطبوں کو سارے بھی عظم کرو سارے عظم بحالی ودخلو میرے حال میں داخل ہو انتم رجالی تم میرے ساتھی ہو کیونکہ تم میرے بندے میرے بندے ہو میرے ساتھی ہو میں قصیدہ وہ سی شیر شروع کی تھی اتریا دن وکل تو لسائر الاقطاب الام وکل تو لسائر الاقطاب الام بحالی وادخلوا انتم رجالی بحالی وادخلوا انتم رجالی وکل تو لسائر الاقطاب الام وکل تو لسائر الاقطاب الام بحالی ودخلو انتم رجالی بحالی ودخلو انتم رجالی

انتم رجالی جی وقلت وقلت وقلت وقلت للسائر للسائر للسائر للسائر لم لم لم لم لم لم فقلت الام بحالی وادخلوا بحالي وادخلوا انتم رجالي فكنت لسائر الاطباء لم بحالي وادخلوا انتم رجالي فقلت لسائر الاطباء لم بحالي وادخلوا انتم رجالي وقلت لسائر الاطباء وقلت لسائر اطباء اطباء لم بحالي وادخلوا بحالي وادخلوا انتم رجالی ایسا بولے کہ ہوتے دفتر ان کلیگن اچھا آپ صاحب حافظ قرآن بڑا اچھا حفظ جی ہونا میں نے بھی بہت کر رہے سارا سال ان لگے رہنے نا ڈیلی انہوں نے تو رائی پریکٹس ہے انہوں پورا یاد ہے اچھا قصیدہ گوشت کے ہیرے بھی پورا یاد ہے قصیدہ بردہ ہیرے بھی پورا یاد پورا پورا ہاں جی

وَقُلْتُ لِسَائِرِ لَقْتَى بِلُمُّ وَقُلْتُ لِسَائِرِ لَقْتَى بِلُمُّ بِحَالِ وَدْخُلُوا أَنْتُمْ رِجَالِ بِحَالِ وَدْخُلُوا أَنْتُمْ رِجَالِ وَقُلْتُ لِلسَّائِرِ لَقْتَى بِلُمُّ وَقُلْتُ لِلسَّائِرِ لَقْتَى بِلُمُّ بِحَالِ وَدْخُلُوا أَنْتُمْ رِجَالِ بِحَالِ وَدْخُلُوا أَنْتُمْ رِجَالِ سکان الحب و کاسات الوسالی سکان الحب و کاسات الوسالی فکلت لخمرتی نحوی تعالی فکلت لخمرتی نحوی تعالی سعت و مشد لنحوی فی کوسن سعت و مشد لنحوی فی کوسن فہمت بسکرتی بین الموالی فہمت بسکرتی بین الموالی وکلت لسائر الاقتاب لمو وکلت لسائر الاقتاب لمو بحالی ودخلو انتم رجالی بحالی ودخلو انتم رجالی سکان الحب کاسات الوسالی سکان الحب کاسات الوسالی فقلت لخمرتی نحوی تحالی فقلت لخمرتی نحوی تحالی سعد و مشد لنحوی فی کوس سعد و مشد لنحوی فی کوس فهمت بسکرتی بین الموالی فهمت بسکرتی بین الموالی فهمت فهمت فهمت فهمت فہمت بسکرتی بین الموالی فہمت بسکرتی بین الموالی وقلت لسائر الاقطاب لم وقلت لسائر الاقطاب لم بحالی وادخلوا انتم رجالی بحالی وادخلوا انتم رجالی جی سکان سکان الحبو کا سات الوصالی فہم فات فات ممسن سکان الحب و کاسات الوسالی فقلت لخمرتی بین فقلت لخمرتی نحوی تعالی سات ومشت سات ومشت لنحوی فی کوس فی کوس

فكان الحقوق ساعة الوصال فقلت لحمرتي وقلت لحمرتي نحوي تعالي سعد ومشت في لنحوي في كؤوس وهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لسائر الأكتاب لم بحالي بحالي وادخلوا أنتم رجال سكان الحب كأسات الوصال فقلت لحمرتي نحوي تعالي سعت و مشت لنحوی فی کوسن فہم تو بسکرتی بین الموالی وکل تو لسائر لکتا لمو بحالی ود حلو وانتم بحالی ود حلو انتم رجالی انتم رجالی انتم رجالی پیار کرنے میں کسی کے لیے جو شعر ہو جانا ایونٹ پڑھ بھی دینا پروگرام میں پروگرام جو ہو جائیں چارج کیسے کروں گی سکان الحب کا سات الوصالی فقلت لخمرتی نحوی تعالی سکان الحب کا سات الوصالی فکل تلے خمرتی نحوی تالی سات بم شتلی فی خ تو پتی نل م والی فکل تولے حالی ودخلو انتم رجالی شرب تم فدلتی من بعد سکری ولا نل تم علوی بات سالی

ntayo kuri

بگاڑ کرتے رہے مسلمان گھڑے اپنی عزت بنا رہے اللہ چکرورتی ہے نہیں الف بٹن اس کا نام دستان ہے اچھا الف نہیں ہے اچھا دستان دستان دستان دستان ہے کہ مطلب میں سمجھ جگہ کی تھی میں رہنے لگا اچھا اللہ ہاں۔ بسم اللہ پوری چرتالیس ہاں چرتالی ترجمہ تو نہیں ہے ڈیفنس کے لیے اللہ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا جی؟ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا پڑی ڈوری ہاتھ میں ہوگی پڑ جائے گا وہ بارہ چھوٹی کلاس نہیں پتہ نہیں ٹائم نہیں سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا کالی ڈوری ہاتھ میں ہوگی پھٹ جائے گا غبارہ سب ٹھاڑ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا جب لات چلے گا بنجارا دنیا تو یہی بنا اچھا۔ سب ٹھاڑ پڑا رہ جائے گا کالی کمائی کی دولت بینکوں میں گڑی رہ جائے گی لیڈی کوئی گلاس میں لے کر واٹر پاس نہ آئے گی بیمار پڑے گا بستر پر تو ڈاٹر پاس نہ آئے گی جلسے گا تو فیور میں اور سسٹر پاس نہ آئے گی لوگ کریں گے نظارہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جنگلات چلے گا بنجارہ بات تو صحیح چار پانچ بند ہونے سے اچھا بھی سارے جانا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا اسے کیا لاد چلے گا بنجارا جب بندہ دنیا سے جائے گا یہ تیرا ہے چیز آ رہا غلط طریقے نہ جڑی ہاتھ بگڑنا چاہیے تیرا ہے انسان سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا بند کرنے لیٹ میرے خیال سے مسجد بند ہوگی چڑھنی مسجد بند کر دیں گی اچھا کھل رہی اس کو اندر سے کنڈی لگا رہے تھے اچھا ٹھیک السلام علیکم چھوڑ دیں چھوڑ دیں السلام علیکم